اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر آمان ناؤ رکھتے اور جناؤ اس پر آمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتی ہیں کہ بے شک وہ حق ہے سنتی ہو بے شک جو قامت میں شک کرتے ہیں ضرور داور کی گمراہی میں ہے